ہر طرف ہے صدا آ گئے مستفی آ گئے مصطفیٰ آ گئے مستفیٰ مرحبا مرحبا ہر طرف ہے صدا کس آج زلزلہ آ گیا کس رام آج خشک ساوا ہوا آ گئے مستفا مرحبا مرحبا ہر طرف ہے صدا سدا آ گے مصطفیٰ ہو مبارک تجھے آمنا گھر پھر بن پیر برا آ گے مصطفیٰ برہبا مرحبا بن خیر آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا جھوم کر تو پکار اے عبید رضا مصطفیٰ میں ہوایا مصطفیٰ میں حبایا مصطفیٰ میں ہوایا مصطفیٰ میں ہبایا مصطفیٰ میں ہوایا مصطفیٰ میں ہبایا مصطفیٰ میں ہبایا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹار آمد سب جھوم کے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ گونا گارو نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے گناہ گاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے مدد گو شفی رو دے میں شرح بانا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد منخار کی آمد غم غمخار کی آمد مر یا مصطفیٰ مرحبا یا ہبایا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا ہبایا مصطفیٰ فقیروں سے کہو حاضر ہو ارے جو مانگیں گے پائیں گے فقیروں سے حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ وہ پریات رستے دس کا یا برانے والا ہے میں ہمایا مستعفی میں ہمایا مستعفی سرکار کی آمد دلدار کی آمد من کی آمد مرحبا مبایا مستحفا مر ہایا مستحفا وبایا مستح پا میں ہبایا مستحفا تین زمانہ جس کے در پہ بھی گمانگیں گے سدا میں زمانہ جس کے در پہ بھیک مانگیں گے فقیروں کو مبارک وہ تمنگر آنے والا ہے یا مصطفیٰ مستقا مر مصطفیٰ مستقا یا مستقا مر یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ حسن دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشے پر یا بران والا ہے مر مرحبا یا مر مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا شرمانا چھوڑ چھوڑو شرمانا چھوڑو ذرا اونچا بولو سرکار کی مرمن منٹار کی آمد دل بھر آمد انور کی آمد رابر کی آمد میرے آقا آئے جھومو پیارے آقا آئے جھومو میرے آقا آئے میرے داتا آئے جھومو جشن میلا النبی نبی کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلا النبی نبی کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلا النبی نبی گئے نہ جھومے آج ہم جشن میلاد النبی کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی قورتی بغارے مسکراتی قورتی بغارے سب فضا پر نور ہے میرے آقا آئے میرے دانا آئے میرے آقا آئے پیارے آقا آئے جمعہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد منہار کی آمد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 آئے پیارے آقا آئے پیارے آقا آئے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا منٹھار منٹار کی آمد مرحبا ہر ملک ہے شادمان خوش آج ہر ایک ہے ہر ملک میں شاد ماں خوش آج ہر مشہور ہے ہاں مگر شیتاب میں رفقا بڑا رنجور ہے کیونکہ میرے آقا تم میرے دادا پیارے آقا آئے میرے آقا آئے جمو سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹار کی آمد سب مل کر بولو سب جھوم کے بولو آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بن کے تیرا آنگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے آتا آئے میرے آئے پیارے آقا آئے میرے داتا آئے جمو سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹار کی آمد غمخوار کی آمد جمو تھا کے نور آیا وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا دے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک ستے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت روح المی نے گاڑا تابے کی چھتے کنڈا پتار شنا پھریرا صبح شب بلا دا کیا با اس مہینے